ابو ساحل زکوان نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرمی کے موسم میں ظہر کو ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے پیدا ہوتی ہے اس حدیث کی مطابعت سفیان سوری یاہیا اور ابو ایوانہ نے آمش کے واسطے سے کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو اڑتیس